حضرت صاحب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس وقت حاضر تھا جب دونوں میاں بیوی نے لیان کیا تھا میری عمر اس وقت پندرہ سال تھی جب انہوں نے لیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں تفریق کروا دی یہاں تک کہ مصدد کی روایت مکمل ہو گئی مگر دوسروں یعنی وحد بن بیان احمد بن عمر بن سرح اور عمر بن عثمان نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا اور آپ نے لیان کرنے والے بیوی کے درمیان تفریق کرا دی تو شوہر نے کہا اے اللہ کے رسول اگر میں اسے اپنے پاس رکھوں تو گویا میں نے اس پر جھوٹ بولا ہے امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا کچھ راویوں نے کہا علیہ کا لفظ ذکر نہیں کیا صرف کزب تو کہا امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لیان کرنے والوں میں تفریق کے بیان میں سفیان بن عیینہ کا کوئی مطابع نہیں ہے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار دو سو اکاون